السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے بہت ہی خاص خاص کہانی زبانی کے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے پکے دوست کی کہانی ویسے تو سارے ہی نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں مگر یہ دوست ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ہیں میرے خلیل یعنی کہ دوست ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں آدمی بہت بھلکڑ ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اسی لیے اللہ نے بار بار اپنے رسولوں کو بھیجا ان رسولوں نے انسان کو سیدھا راستہ دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے ایک رسول تھے وہ جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کے لوگ اپنے ہاتھوں سے دیوی اور دیوتاؤں کی مورتیاں بناتے تھے اور ان کو بازار میں بیچتے تھے یہ لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے اور سارے کا سارا ملک اللہ کو بھول کر دیوی دیوتاؤں کی پوجا میں لگا ہوا تھا سب کے سب بتوں کے آگے جھکتے یہ لوگ تاروں کی بھی پوجا کرتے تھے سورج اور چاند بھی ان کے دیوتا تھے اس طرح انہوں نے ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں خدا بنا لیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے گھرانے اور اپنے قوم کے لوگوں کے کاموں کو دیکھا اور سمجھا ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ جن مورتیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہیں ان میں طاقت کہاں سے آ سکتی ہے کہ وہ ہمارے کچھ کام آ سکیں ہمیں نقصان یا فائدہ پہنچا سکیں وہ اس بات کو برابر سوچا کرتے تھے ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا لوگ اس کی پوجا کرنے لگے ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا یہی تارا میرا رب ہے اتنا چمکدار خوبصورت مگر تھوڑی دیر بعد تارا چھپنے لگا تارے کو ڈوبتے دیکھ کر حضرت ابراہیم بولے مجھے تو یہ چھپنے والے اچھے نہیں معلوم ہوتے خدا تو ایسا نہیں ہوتا کچھ دیر بعد چمکتا ہوا چاند نکلا سیدنا ابراہیم نے کہا یہ ہے میرا رب یہ تارے سے زیادہ بڑا اور روشن ہے لیکن تھوڑی دیر بعد چاند بھی چھپ گیا یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی میرا رب نہیں میرا رب تو کوئی اور ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اسی طرح سوچتے سوچتے سورج نکل آیا چمکیلا روشن خوب چمکدار اسے دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے مگر کیا ہوا دن ختم ہوا شام ہوئی اور سورج نے بھی منہ چھپا لیا یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا بھائیوں میں تو ایسے خداؤں سے بھر پایا یہ کہاں کے خدا ہیں یہ سب تو خود ہی لگتا ہے کسی کے حکم کے پابند ہیں ان کو دیکھ کر تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں قاعدوں پر چل رہے ہیں اس کی مرضی پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ اپنی خوشی سے نہ نکل سکتے ہیں نہ ہی اپنی مرضی سے چھپ سکتے ہیں بھائیوں میں تو اس کی پوجا کروں گا اس کی عبادت کروں گا جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے جس کے بنائے ہوئے اصولوں پر سورج اور چاند چل رہے ہیں میرا مالک اور میرا رب تو بس ایک ہی ہے میں کسی کو اس کا ساتھی نہیں مانتا سورج چاند ستارے آسمان ہوائیں سمندر سب اس کے حکم پر چل رہے ہیں حضرت ابراہیم کی باتیں سن کر ان کی قوم والوں نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا کہنے لگے ایسا تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے کیا ہمارے بزرگ بے وقوف تھے ہمارے بڑے ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے سعید ابراہیم نے کہا کیسی بات ہے کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو اللہ کی مہربانی ہے اس نے مجھے سیدھی بات سمجھا دی مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں نہ ہی میں تمہارے ان دیوی دیوتاؤں سے ڈرتا ہوں اور بھلا میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جنہیں تم نے اللہ کا ساجی اور ساتھی بنا لیا ہے جانتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے تمہاری اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تم لوگوں نے خود سوچ کے انہیں اپنا خدا بنا لیا ہے ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا اور ان کو ایسا علم دیا کہ انہیں ٹھیک بات سمجھ آ گئی تھی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے بھی بات کی ان کے باپ جن کا نام آزر تھا وہ بت بناتے اور بیچتے تھے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے میرا کہنا مانیے میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا جو کچھ آپ کر رہے ہیں سب شیطان کا دھوکہ ہے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو عذاب نہ پکڑے شیطان کی دوستی کچھ بھی کام نہیں آئے گی حضرت ابراہیم کے باپ یہ ساری بات چیت سن کر بہت بگڑے کہنے لگے اچھا تو تو ہمارے دیوی دیوتاؤں سے بالکل پھر گیا ہے دیکھو اگر باز نہ آئے تو تمہیں اتنے پتھر ماروں گا کہ یاد کرو گے جاؤ نکل جاؤ میرے پاس سے حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا کہنے لگے اچھا اگر آپ مجھے نکالتے ہیں تو نکال دیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرا رب بہت مہربان ہے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف فرمائے آپ کو سیدھا راستہ دکھائے میں آپ کو اور ان دیوی دیوتاؤں کو جن کو آپ پوچھتے ہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کو چھوڑ دوں اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکال دیے گئے انہوں نے سچی بات کے لیے اپنا گھر مال دولت باپ کی گدی سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے جو باتیں اپنے باپ سے کہیں وہی باتیں انہوں نے اپنے بستی کے دوسرے لوگوں سے بھی کہیں جو چیز انہیں سمجھ میں آ چکی تھی جس اللہ کو وہ پہچان چکے تھے وہی بات وہ لوگوں کو بتاتے تھے حضرت ابراہیم کہتے تھے اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو انہوں نے سوچا اچھا تو اب میں ایک چال چلوں گا ذرا یہ کہیں ہٹ کر جائیں اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ انہیں موقع مل گیا وہ سب لوگ کسی جشن میں گئے ہوئے تھے اور ابراہیم کو چھوڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ساری مورتیاں اور بت توڑ ڈالے بس ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے پاس رکھ دیا جب بھی لوگ لوٹ کر آئے اور دیکھا تو بہت بگڑے پوچھا ہمارے دوتاؤں کی یہ حالت کس نے بنائی ہے بڑا ہی کوئی ظالم ہے جس نے کام کیا ہے کوئی کہنے لگا ہو نہ ہو یہ اسی نوجوان کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں بلاؤ اسے اس کی یہ حرکت سب بستی والوں کو بلا کر دکھاؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کیوں اس بڑے والے دیوتا سے پوچھو نا اس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا یہ تو بولتا ہے بتا دے گا یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے یہ سن کر سب لوگ اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے کہ یہ ہے تو بڑی مشکل ہم ایسوں کو اپنا خدا مانتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال تو کیا کریں اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے بڑے ہی شرمندہ ہوئے منہ لٹکائے کھڑے تھے تھوڑی دیر بعد ابراہیم نے کہا اب جانتے ہیں یہ کیا بول سکتے ہیں اب ذرا آپ ہی بتا دیں کہ یہ کیا ہوا سوچو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو تم اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اصلی مالک کون ہے یہ سننا تھا کہ سارے لوگ آگ بگولا ہو گئے سب کو پتہ چل گیا کہ مورتیوں کو توڑنا کس کا کام ہے سب نے یہی کہا ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اس طرح اپنے خدا کا بدلہ لے لو یہ کہنا تھا کہ ایک بہت بڑا الاؤ لگایا گیا ہزاروں من لکڑی کا ڈھیر لگا کر آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم کو اس جلتی آگ میں ڈال دیا گیا مگر جسے اللہ بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے تو انہیں آگ میں جھونک ہی دیا تھا اور سمجھے تھے کہ ان کا کام تمام کر دیا اور آپ سوچیں تو صحیح آگ جلاتی کیوں ہے اسی لیے تو جلاتی ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو جلانے کے قابل بنایا ہے تو اگر وہ مالک یہ چاہے کہ آگ نہ جلائے تو بھلا آگ کی کیا مجال کی وہ کسی چیز کو جلا ڈالے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالا اللہ تعالیٰ کو تو بھی ان سے بہت بڑے بڑے کام لینا تھے اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی کیسی ٹھنڈی ہو گئی یہ ہمیں نہیں بتایا گیا ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا کہ آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور وہ آگ وہ ایک باغ بن گئی جہاں پہ حضرت ابراہیم مزے سے بیٹھے ہوئے تھے اب حضرت ابراہیم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ان کے ملک کے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے اس لیے انہیں سمجھانا بیکار ہے انہوں نے سوچا کسی اور ملک میں چل کر لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے تو انہوں نے اپنی قوم ملک باپ گھر عزیز سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر چل کھڑے ہوئے گھر سے نکل کر دیس پردیس گھومتے پھرے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے اور حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو گئے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑھاپے میں آپ کے ہاں دو بیٹے ہوئے بڑے کا نام اسحاق چھوٹے کا نام اسماعیل تھا جب کوئی شخص کسی کام کے لیے اپنے تن من دھن سے تیار ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی اسی کام میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو تو شام کے ملک میں چھوڑا اور اسماعیل کو ملک عرب کے اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا جہاں اب شہر مکہ ہے حضرت ابراہیم نے جب اس سنسان کھلے میدان میں اپنے چھوٹے بیٹے اور ان کی ماں کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس میدان میں لا کر اپنی اولاد بسائی ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں اگتی اللہ تعالیٰ اس شہر کو ہمارے لیے امن کا شہر بنا دے مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائے رکھنا ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بھی بھٹک جائے اور لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے بسایا ہے کہ یہ نماز قائم کرے اپنی قدرت سے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما دے اور ان کے لیے قسم قسم کے پھل پیدا کر دے اچھے ساتھیوں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی تمام آزمائش پوری کی مگر ابھی ایک امتحان باقی تھا حضرت ابراہیم نے ایک بار یہ خواب دیکھا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور اپنا خواب ان سے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس باپ کے بیٹے تھے جس نے کبھی اللہ کی مرضی سے منہ نہیں موڑا تھا انہوں نے اپنے باپ سے کہا تو جان گئے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے کہنے لگے ابا جان آپ اس حکم کی تعمیل کیجئے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیسا صبر کرتا ہوں اللہ کے یہ دونوں نیک بندے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اپنے پیارے بیٹے سے بھی زیادہ محبت انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کو سامنے لٹا کر وہ چھری پھیرنے ہی لگے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جلدی سے حضرت اسماعیل کو وہاں سے اٹھایا اور ان کے آگے ایک مینڈھا رکھ دیا اور یوں مینڈھا حضرت ابراہیم کے ہاتھوں قربان ہو گیا اچھے ساتھیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام امتحانوں میں پورے اترے اور اسی لیے اللہ نے انہیں اپنا پکا دوست کہا اور انہیں کہا ہم تمہیں دنیا کا امام بناتے ہیں اور پھر حکم دیا کہ یہاں پہ ایک کعبہ بنانا شروع کیجئے مکہ میں کعبہ ایک گھر کا نام ہے یہ ایسا گھر ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے مل کر کعبے کی دیواریں اٹھائیں اور جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی کہ ہماری کوششوں کو قبول فرما ہماری نسل میں سے ایک ایسا رسول پیدا کرنا جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا مسلمان بنا دے ہماری توبہ قبول کر لے جب کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اسے مورتی پوجا کی گندگی سے پاک صاف رکھیں یہ گھر صرف ایک اللہ کی عبادت کا مرکز ہے یہاں پہ تمام لوگ آئیں گے طواف کریں گے اللہ کے آگے جھکیں گے سجدہ کریں گے نمازیں پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور کعبے کو دنیا میں توحید کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں پوتوں اور خاندان کے لوگوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے جو میں نے تمہیں سکھایا اور بتایا ہے تمہیں میری نصیحت یہی ہے کہ دیکھو تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اور اسلام ہی پر جان دینا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دعا پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ